زار آب و گل کے رہزن ہے تیری منزل کے نغمہ ہو یا رنگ گل ہو سب پردے ہیں نگاہ ہو دل کے تو ہے طالب نور تو ہے طالب نور مسافر تیری منزل دور تیری منزل دور مسافر تیری منزل دور در پر جو مطلوب کے جائے درشن کو محبوب کے جائے تیر کے نکلے سہرا سہرا دریا دریا ڈوب کے جائے الٹا سب دستور الٹا سب دستور مسافر تیری منزل دور تیری منزل دور مسافر تیری منزل دور بعض تو بے خود ہو جاتے ہیں بعض خودی میں کھو جاتے ہیں رہ جاتے ہیں سرکٹوا کردار چڑھ کر سو جاتے ہیں سرمد اور منصور سرمد اور منصور مسافر تیری منزل دور تیری منزل دور مسافر تیری منزل دور اور بڑھے تو قیامت ٹوٹے روشنیوں کا چشمہ پھوٹے موسا نے پہلے ہی قدم پر کھایا اور سستے چوٹے جل کر رہ گیا تور جل کر رہ گیا تور مسافر تیری منزل دور تیری منزل دور مسافر تیری منزل دور شمہ مثال پگھلتے جانا سا جلتے جانا شما مثال پگھلتے جانا سا جلتے جانا جلنا اور پگھلنا لیکن چلنا چلنا چلتے جانا تیرا ہے مقدور شم مثال پگھلتے جانا پروانا سا جلتے جانا جلنا اور پگھلنا لیکن چلنا چلنا چلتے جانا تیرا ہے مقدور تیرا ہے مقدور مسافر تیری منزل دور تیری منزل دور مسافر تیری منزل دور